صحاب محمد کا دفاع کون کرے گا آپ کریں گے ہاتھ کھڑے کریں اللہ قبول فرمائے اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا آپ کہیں ہم لبیک بیک حاضر ہم لگا سے اللہ کو گواہ بنا کر لبیک بھئی یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا ادا کون کرے گا اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومن وہ جتنا بھی بڑا ہو بڑا جبہ پہنتا ہو بڑے بازو میں چھپا ہوا ہو لیکن اصحاب نبی پاک کا اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومل اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومل کافر کو مسلمانوں سے جدا کون کرے گا کافر کو مسلمان سے جدا کون کرے گا فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا آج بے نظیر کی تصویر جلائی گئی ہے پھاڑی گئی ہے لوگ کھڑے ہو گئے کیا امی ایشا اللہ وارث ہے کراچی سے آنے والی ٹرین سکر ایکسپریس میں بوگی نمبر نو میں غلیظ تاکن کی سیدنا عائشہ کے نام بینظیر کے وارث زندہ ہیں کیا کے وارث مر گئے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا جیے فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا دفاع کون کرے گا اور بہت پیاری بات کہ ہے مجمع غیور کا کوئی اٹھ کے بتائیں مجمع ہے مجمع غیور کا کوئی اٹھ کے بتائے صدیق پہ جان اپنی نسا کون کرے گا کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر ماشاءاللہ کھڑے ہو کر شکریہ اللہ یہ جذبات قبول فرمائے دشمن دیکھ لے کہ صحابہ لا وارث ایسا کہ روحانی فرزن ایسا کہ روحانی فرزن زندہ انسان جب تک جان میں جان ہے بھونکنے والی زبان کو بھونکنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہے مجمع غیور کا ہے مجمع غیور کا کوئی اٹھ کے بتائیں صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا دفاع کون کرے گا اگلی بہت پیاری بات کہ جاگیر پہ جاگیر کے جھگڑوں میں سب مرنے پہ تیار جاگیر کے جاگیر کے جھگڑوں میں تو سب مرنے پہ تیار صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا اصحاب پہ جان اپنی فدا کون کرے گا اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا جی فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا دفاع کون کرے گا اور اصحاب محمد تو ہیں اسلام کے محسن اصحاب محمد تو ہیں اسلام کے محسن اصحاب محمد تو ہیں اسلام کے محسن محسن سے ذرا بول وفا کون کرے گا محسن سے ذرا بول وفا کون کرے گا یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا دفاع کون کرے گا وفا کون کرے گا دفاع کون کرے گا